توبہ پر اللہ تعالیٰ کی خوشی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے جو فرض کریں ایک ایسے بے آب ہو گیا صحرا میں مسافر ہو جس میں ہر طرف ہلاکت ہو اس کے ساتھ اس کی سواری ہو جس پر اس کا کھانا پینا ہو وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سویا جاگ کر دیکھا اس کی سواری جا چکی ہے اس نے اس کو تلاش کیا گھومتے گھومتے اسے پیاس لگی تو اس نے مایوس ہو کر اپنے دل میں کہا چلو اس جگہ اس جگہ چلتا ہوں جہاں پر تھا وہاں پر سوتا ہوں تاکہ مر جاؤں کیونکہ زندہ بچنا تو یہاں مہار ہے نہ دور دور آبادی نہ کھانے پینے کی کوئی چیز اس نے اپنے ہاتھ پر اپنا سر مرنے کے لیے رکھ دیا اسے اس حالت میں نیند آ گئی جاگ کر کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی سواری سامنے کھڑی ہے اس پر اس کا سامان سفر اور کھانا پینا بھی ہے اب آپ بتائیں کہ اس بندے کا اس وقت خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا اب بات یہ ہے کہ اللہ کو اپنے مومن بندے کی توبہ سے اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو اپنی سواری اور سامان ملنے سے ہوتی ہے مسعود رضي اللہ رضی اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لله فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكه معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله اشد فرحا بتوبه عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده